جاتا ہے کہ صاحب یہ انسان کا پرسنل اینڈ پرائیویٹ ایک معاملہ ہے اس میں سوسائٹی کا کیا تھا اس میں حدود کا کیا تعلق سوچی قرآن کو ماننے والا جس میں ایمان لانے والا مفکر نہیں یوروپ کا دہریہ سمجھ لیجیے اس نے بھی یہ چیز یوں ہی بیٹھے بیٹھے ایک بات نہیں کی پوری عمر وہ اسی قبائل کا اس نے جا کے ان کے اندر رہ کے تجربہ مشاہدہ کیا عزیزہ نے مانا اور اس کے بعد بڑی عجیب و غریب تحقیق ہے اس کی جو کتاب کے اندر اس نے دی ہے اور پھر وہ لکھتا ہے دنیا اور پھر دیکھیے کہ چودہ سو سال دیشتر کا قرآن اس بات میں کیا کہتا ہے کہتا ہے جو کام اپنے مردوں اور عورتوں کو آزاد چھوڑ دے کہ وہ جنسی خواہشات کی تفصیل جس نے جی چاہے کر لیں ان میں فکر و حمل کی قوتیں مفقود ہو جاتی چنانچہ رومیوں نے ایسا ہی کیا وہ حیوانوں کی طرح بلا قیود جنسی جذبات کی تقسیم کر لیا کرتے تھے نتیجہ یہ کہ ان کے پاس کسی اور کام کے لیے توانائی ہی باقی نہ رہی اور وہ اپنی کتاب کا اختتام ان الفاظ پر کرتا ہے بڑے غور طلب الفاظ ہے عزیزہ نمان قرآن کی عظمت ابھر اور نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہتا ہے کہ اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیقی توانائیاں مدت مزید بلکہ عبد الآباد تک قائم اور آگے بڑھتی رہیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے اپنی تخلیق نو کرے یعنی پہلے اپنے مردوں اور عورتوں کو قانون مساوی حیثیت دے اور پھر اپنے معاشی اور معاشرتی نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں کرے جن سے معاشرہ میں جنسی اخلاق کے مواقع کم از کم حد تک محدود رہیں اس طرح اس معاشرے کا رخ ثقافتی اور تمدنی ارتقاء کی طرف مڑ جائے گا اس کی روایات شاندار ماضی اور درخشندہ مستقبل کی حامل ہوگی وہ تہذیب و تمدن کے اس بلند مقام تک پہنچ جائے گا جس تک آج تک کوئی معاشرہ نہیں پہنچ سکا اور انسانی توانائیاں ان روایات کو ایسے انداز سے سیکل کرتی چلی جائیں گی جو اس وقت ہمارے گیتا ادراک میں بھی نہیں آ سکتی یورپ کا یہ محقق کیا رہا ہے جنسی حدود کے متعلق میں اس مقام پر زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں عرض کر دوں کہ میں نے یہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے سلیم کے نام خطوط میں ایک خط ہے اس کا پورا ایک مقالہ اس میں اس کے متعلق چلتا ہے جنسی جذبات کے حجان میں شراب کا بڑا دخل ہے اسی لیے قرآن کریم نے یہ کہہ کر اس کی ممانعت کر دی کہ یہ عمل شیطان ہے یعنی جذبات کو سرکش اور بے باک بنانے والی چیز عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ شراب نوشی محض ایک بری عادت ہے لیکن دور حاضر کی تحقیقات اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ یہ بری عادت نہیں بلکہ ذہنی اور جذباتی عدم توازن کی علامت ہے ایرک فرون نے اپنی کتاب دی سین سوسائٹی میں مختلف ممالک کے اعداد و شمار سے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جن ممالک میں سامان تعیش کی فراوانی ہے ان میں شراب نوشی کی کثرت ہے اور اسی نسبت سے وہاں خودکشی کی واردات بھی زیادہ ہوتی ہے جن حقائق سے ظاہر ہے کہ جن ممالک میں فواہش کی عشایت زیادہ ہو اور شراب نوشی کثرت سے پھیل جائے وہاں زنا عام ہو جاتا ہے اور اس کا فطری نتیجہ فرد اور معاشرے کے توازن کا بری طرح بگڑ جانا ہے اور یہی بگڑا ہوا توازن قوموں کو دے ڈوبتا ہے ہمارے آئین میں کہا گیا ہے کہ مملکت کے اختیارات مقدس امانت ہیں جو ان حدود کے اندر استعمال کیے جا سکتے ہیں جنہیں خدا نے متعین کیا ہے قرآن کریم نے خود ان حدود کو امانت کہہ کر پکارا ہے اور تاکید کی ہے کہ اختیارات کی یہ امانت ان لوگوں کے سپرد کرو جو اس کے اہل اور جماعت مومنین کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ وہ اپنی امانات اور اپنے وعدوں کی ہمیشہ نگہداشت کرتے ہیں یہاں اس نے امانت کی حفاظت کے ساتھ پابندی عہد کو بھی برابر کی اہمیت دی پابندی عہد اور یہ بڑا فکر انگیز اور غور طلب دکھتا ہے ہم وعدہ عیسائی کو چندہ اہمیت نہیں دیتے لیکن قرآن کریم کی روح سے کسی معاشرہ یا نظام کے استحکام کا دار و مدار برسر اقتدار طبقہ اور عوام اور عوام اور عوام کے باہمی اعتماد پر ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ باہمی اعتماد پیدا ہی وعدوں کی پابندی سے ہوتا ہے مغربی فلاسفر نقشے نے جسے ہمارے حکیم الما نے مجذوب فرنگی کہہ کر پکارا ہے اس عمیق نقطے کو ایسے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے جس سے انسانی بصیرت رقص کرنے لگ جاتی ہے وہ کہتا ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ انسان کی مین کی ڈیفینیشن یونان کے مفکرین سے لے کر آج تک مختلف لوگ کرتے آئے ہیں کہ مین کیا ہے اس کے متعلق کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا نیٹے کہتا ہے کہ انسان ہی وہ حیوان ہے جو وعدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے حیوان وعدہ نہیں کر سکتا انسان وعدہ کرتا ہے جو انسان وعدہ کر کے مکر جاتا ہے اسے انسان کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے کیا بات وہ مین کی ڈیفینیشن کرتا کرتے کہاں تک یہ لوگ پہنچے اور کس حسرت سے اقبال نے کہا تھا کہ اگر ہوتا وہ اب مجزوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام ہے کہ کیا ہے لوگ اپنی خالی فکر کے زور سے جہاں تک پہنچ گئے ہوں عزیزہ نے من ان کے سامنے اگر قرآن کے حقائق آ جائے تو پوچھ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے انسانیت کی معرومی ہے عزیزان من کہ ان لوگوں تک قرآن نہ پہنچا قرآن کن لوگوں کے پاس پہنچا معاف رکھیے گا وقت پہ گئی تلنگے تیری سے کچ دے گلاب بس قرآن بہت بڑے بلند فکر کا متقاضی اس کے نبرد پیشہ طلب گار مرد اسے کوئی لکش ہی سمجھ سکتا تھا اسے کوئی گوٹے ہی سمجھ سکتا تھا جو شخص وعدہ کر کے اس کا عفا نہیں کرتا یا کوئی اور ذمہ داری اپنے لے کر اپنے اوپر لے کر اسے پورا نہیں کرتا ظاہر ہے کہ وہ انسان نہیں انسان کی شکل میں حیوان ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی بدتر کہ حیوان وعدہ کر ہی نہیں سکتا اور یہ وعدہ کر کے اس سے پھر جاتا ہے ایفائے عہد کی یہی وہ اہمیت ہے جسے قرآن نے مومنین کی ایک بنیادی خصوصیت قرار دیا ہے یہ وہ حد ہے جس کی خلاف ورزی سے باہمی اعتماد اٹھ جاتا ہے اور معاشرہ کی بنیادی اور معاشرہ کی بنیادوں میں تزلزل واقع ہو جاتا ہے اسی لیے وہ وعدہ فراموش ارباب حل و قد سے کہتا ہے کہ لما تو ما مالا تفعلون جو کچھ تم لوگوں سے زبانی کہتے ہو اسے عمل کر کے کیوں نہیں دکھاتے یو ہبونا یو مدو بالم یا تم چاہتے یہ ہو کہ لوگ ان باتوں کی بنا پر تمہاری شان میں قصیدے پڑھیں جنہیں تم کر کے نہیں دکھاتے ایفائے عہد کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا یہ کہ خود خدا اپنے متعلق کہتا ہے کہ ان اللہ لا یخل المیاد خدا کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا اور اس حقیقت کو اور وضاحت سے سمجھانے کے لیے یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ کانا جہاں تک کہہ دیتا ہے کہ کانا اللہ ربے کا وعدن مسولا خدا کا اگر وعدہ کرتا ہے تو اگر پورا نہیں ہوتا تو تم اس سے اس کے مطابق پوچھ سکتے ہو کہ وعدہ کیوں نہیں پورا کیا تو بار بار کہتا ہے کہ ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے بات کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ تم تو ایک دوسرے میں ایک طرف رہے بفرض محال اگر خدا کا بھی کوئی وعدہ پورا نہیں ہوتا تو تم اس سے پوچھ سکتے ہو اور پھر وہ بتاتا ہے کہ یہ کیوں نہیں پورا ہوا وہ تو مشروط تھا تمہاری ان چیزوں سے اضافات شرط آپ قاتل مشروط لیکن بات اس نے کتنی اہم کہی ہے کہ وعدے کی اہمیت سمجھو کہ تم تو ایک طرف رہے خدا بھی اس سے بڑی مذمہ نہیں ہوتا یہ وعدہ کرے اور اس کے بعد پورا نہ کرے تم اس سے پوچھ سکتے ہو کہ یہ وعدہ کیوں نہیں پورا ہوا ہاں دیکھا حدود اللہ کی چند مثالیں آپ کے سامنے میں نے کہا ہے کہ ذمہ داری کی محمل انسانی ذات ہوتی ہے اور یہاں سے ایک بنیادی سوال کا جواب ہمارے سامنے آ جاتا ہے اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی بنا پر انسان صاحب اختیار صاحب اختیار و ارادہ ہونے کے باوجود ان پابندیوں کو قبول کر لیتا اور پھر انہیں بطیب خاطر نبھاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ چیز انسان کا اپنی ذات پر ایمان ہے یہ نقطہ تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ انسانی اختیار و ارادہ اس کی ذاتی خصوصیت ہے اس کے معنی یہ ہے کہ انسان جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس کی ذمہ دار اس کی ذات ہوتی ہے اور جب اس فیصلے کی ذمہ دار اس کی ذات ہوتی ہے تو اس کے نتائج بھی اسے ہی بھگتنے پڑتے ہیں نتائج بھگتنے کے معنی یہ ہے کہ انسان کے ہر عمل کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے اگر انسان حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیارات کا استعمال کرتا ہے تو اس سے اس کی ذات پر تعمیری اثرات مرتب ہوتے ہیں یعنی وہ اس سے نشو و نما آتی ہے اور اگر وہ ان حدود سے تغافل یا سرکشی برتتا ہے تو اس سے اس کی ذات پر تقریبی اثرات مرتب ہوتے ہیں لہانا کا سبق و علیہ مکت سبق کیا بات ہے قرآن کا اعجاز عزیزہ نے مان عربی جاننے والے جانتے ہوں گے اس نے یہاں کوئی نہیں کہا کہ اچھے کاموں کا جو نتیجہ ہے وہ اچھا اور تعمیری ہوتا ہے برے کاموں کا نتیجہ تقریبی ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ لفظ تو دو ہیں لاما کا تبت و علیہ مقتصبت اور عربی زبان کی روح سے یہ لام جس کے ساتھ آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں اچھی چیزوں کا اچھا بدلاؤ آلہ جس کے معنی ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں خراب چیزوں کا خراب بدلاؤ لہذا کا وا بتا ارے یہ ہے اعجاز قرآن کا زبان کے اعتبار سے بھی ایسی بات اور آگے ایک اور بات بتاؤں یہ نہیں چاہتا آگے بڑھنے لہا ماک کسا و الحا مک کسا بدھ یہ پہلے کسا بدھ آگے مت کسا بد اچھے امال کا نہایت خوشگوار نتیجہ اس کے لیے جس کے لیے غلط ہے غلط اعمال کا نہایت تقریبی نتیجہ اس کے لیے ایک کسب ہے عربی زبان میں قصبہ اس وقت آتا ہے جب کوئی ایسا کام کیا جائے جس میں اپنی اور دوسرے کی دونوں کی منفرہ اور ایک اس وقت کہا جاتا ہے جس وقت اپنی ہی مقصد ہو نہ قصبت رہا ہے یہ ہے قرآن عزیز نے اللہ تو بات یہ ہوئی وہاں مقابت جو ہے اپنا فائدہ اس نے نظر انداز نہیں کیا جس میں اپنا اور دوسروں کا بھی مفاد ہو وہ ہے جس کے لیے لاہ ہے جس میں اپنا ہی اپنا فائدہ مقصد پت اس کے لیے ہر چیز آئی ہے قرآن کے لیے لیکن دونوں چیزیں انسانی ذات کے لیے ہیں اور یہی ہے وہ دین کی یہی ہے وہ بنیاد جس پر دین کی عمارت استوار ہوتی ہے اس کے لیے نہ کسی ڈیٹیکٹو کی ضرورت ہوتی ہے نہ پولیس مین کی نہ کسی عدالت کی احتیاط ہوتی ہے نہ جیل خانے کی انسان کا ہر عمل وہ جہاں اور جس حالت میں بھی سرزت ہو اپنا نتیجہ آج خود اس کی ذات کو متاثر کرتا رہتا ہے اور چونکہ یہ سب کچھ خدا کے متعین کردہ قانون مقافات کی روح سے ہوتا ہے اس لیے اسے ان الفاظ میں سمجھایا جاتا ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کے لیے خدا کے حضور جواب دہ ہوتا ہے اور چونکہ انسانی ذات اس کی کبھی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی زندہ رہتی اور آگے چلتی ہے اس لیے اس جواب دہی کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے قرآن کریم نے اس محافظہ محاسبہ مواخذہ اور جواب دہی کے سلسلے کو مختلف انداز سے بڑی شرح بس سے بیان کیا ہے وہ سب سے پہلے انسان کی اس غلط نگہی اور خود فریبی کو دور کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ارتقاب جرم کرتا ہے ایاسب و الم غیرہ عہد یعنی کیا جرم کرتے وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو اس وقت بھی ایک دیکھنے والا ہوتا ہے ایمان کے اعتبار سے کہیے خدا دیکھنے والا ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے کہیے تمہاری اپنی ذات پر اس کا اثر مترتب ہوتا چلا جاتا ہے وہ دیکھ رہا یہی نہیں کہ خدا اس وقت دیکھتا ہے جب جرم محسوس شکل میں سامنے آ جاتا ہے یا لمو خائنت العین وبا تخت سدور وہ دل میں چھپائے ہوئے رازوں اور نگاہ کی خیالتوں سے بھی واقف ہوتا ہے اس لیے اس انسان کا ہر ظاہر و باطل عمل ریکارڈ کر لیا جاتا ہے یہ ریکارڈ کہیں خارج میں نہیں رکھا جاتا کلو انسان ان الزم نہ ہو تائے راہ فی انق ہی ہر انسان کا آمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ پہلے وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اور ظہور نتائج کے وقت اسے کھول دیا جاتا ہے وہ نوکرے جو لہو یوم القیامت کتاب کا یل کا منشورا اور انسان سے کہا جاتا ہے اپنا مال نامہ اپنی گردن میں اسی کو کھول دیا جاتا ہے اور پھر یہ بھی بات نہیں ہے کہ اسے کہا جائے کہ آؤ بھائی یہ پڑھ کے اسے سنا دو انسان سے خود کہا جاتا ہے کہ اکرا کے تابق اپنا آمال نامہ خود پڑھ خود پڑھ بھی لے اور اس کے بعد اس کا محاسمہ بھی خود کر لے کسی باہر کے آڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے کفا بے نف سے کرے یوم علیہ کا حسیبہ آج تو اپنے خلاف خود ہی سب سے بڑا محاسبہ ہے اپنا محاسبہ آپ کر بتا کہاں کیا کیا تھا اپنا حساب بھی آپ ہی کر لے اس کے لیے ہو ہو ہو تو خود ہی کافی ہے نہ کسی گواہ کی ضرورت نہ ڈیٹیکٹو کی حالت نہ کسی پولیس مین کی ضرورت نہ کسی عدالت کے فیصلہ کرنے میں حالات اپنا تیرا مال نامہ تیری گردن میں لٹ لگتا ہوا یہ بھی نہیں ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ وہ غالب کہتا ہے آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا خدا کہتا ہو تم تو کہتے ہو کہ تمہارا کسی آدمی کے سامنے یہ تو تیرا اپنا لکھا ہوا ہے اس کو اور اپنا محاسبہ بھی آپ ہی کر لے کفا بے دیکھے کا رہ سکتا اور یہ وہ نامہ ہے جسے کھلا دیکھ کر انسان کی فکر المجرمین مینا مما سیے وہ یقول یاد و نا مال حادل کتاب لاجو بادر و سنی بلا کبیرت اللہ کا کام سے تھرتھراتے ہوئے کہے گا تو یہ کس قسم کا ریکارڈ ہے جس میں سراسر ہر چھوٹا بڑا عمل درج ہے انہی اعمال کا نتیجہ اس کے لیے عذاب بن جائے گا ولا یزلم رب کا عہدہ یاد رکھو خدا کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا انسان کا اپنا کیا اس کے سامنے آ جاتا ہے یہ ہے عزیزا نے مان اس تمام داستان کا نقطۂ آغاز اور ہر سے آخر انسان کا اپنی ذات پر ایمان اگر غور سے دیکھا جائے تو قرآن کریم انسان سے بات شروع کر کے خدا تک لے جاتا ہے اور سے سنیے قرآن کریم انسان سے بات شروع کر کے خدا تک لے جاتا ہے اگر کوئی شخص انسانی ذات اور اس کے مالہ اور معلح پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا خدا پر ایمان کچھ معنی نہیں رکھتا یہی وہ حقیقت ہے جسے علامہ اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا جسے کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں پہلے میں بھی تھا اور بڑی عجیب چیز وہ کہتے ہیں انسان یہ کہ انسان اپنی ذات پر ایمان رکھے مقدم ہے یہ خدا پر ایمان رکھنے سے عطیتا نے مان مغرب اس لیے خود خدا خراب ہوش ہوا ہے کہ وہ خود خراب ہوش ہو گیا تھا اور اسی لیے قرآن نے کہا تھا کہ بلا تو پور اللہ دینا نہ سننا ہے ہنسا ہوم ہنسا ہوم ان جیسے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو فراموش کیا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی ذات کو بھلا بیٹھتا ہے اقبال نے جو کہا تھا بڑی اہم چیز ہے کہ شاخ نہال سدرا ہی اے انسان تو تو تل منتہا پر اگے ہوئے شجر مقدس کی ایک ٹہنی ہے شاخ نہال سدرا ہی خارو خسے چمن مشو باغ کا کوڑا نہ بن بڑا مقام بلند ہے وہ مقام بلند کیسے حاصل ہوگا کس طرح سے تو خار و خطے چمن ہو جائے گا منکر ہوں اگر شدی اگر تو خدا کا بھی منکر بفرض فرض محال ہو گیا ہے منکر خیش مش ہو اپنی ذات کا منکر نہ ہو جائے اس پر ایمان رکھے گا تو اس میں بھی ایمان آ جائے گا مغرب کے مادی تصور حیات نے انسانی ذات سے انکار کر کے زندگی کو طبی حدود تک محدود کر دیا جس سے انسانی اختیارات پر کوئی کنٹرول نہ رہا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا انسانوں کی بستی نہ رہی درندوں کا پھٹ بن گئی حکومت کا سیکولر نظام بھی اسی تصور حیات کا نتیجہ ہے جس میں ارباب اقتدار کو لامحدود مختلف اختیارات کا مالک سمجھا جاتا ہے خواہ وہ شخصی حکومت ہو یا جمہوری حکومت ہو اور ان کا اپنی ذات پر ایمان قدم نہیں ہوتا سوشلزم اس سے بھی آگے ایک قدم بڑھتی مغربی جمہوریت حکومت کے ہیتا اقتدار کو حدود سے مقیت نہیں سمجھتی لیکن اتنا تو تسلیم کرتی ہے کہ پرائیویٹ زندگی میں اخلاقیات کی پابندی کی جا سکتی ہے سوشلزم ان حدود کا سرے سے انکار ہی کر دیتی لینن کے یہ الفاظ کسی یاد نہیں ہے جو اس نے نہیں ہے جو اس نے نوجوانوں کی ایک کانفرنس کو مخاطب کرتے ہوئے کہے تھے کہ ہم ان تمام ضوابط اخلاق کو مسترد کرتے ہیں جو کسی ماں پا البشر سرچشمہ یا غیر طبقاتی تصور سے پیدا کرتا ہوں ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا اس قسم کا تصور فروغ ہے دھوکہ ہے اخلاقیات کا تصور یہ تصور جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے مفاد کے تحفظ کے خاطر محنت کی خاطر تحفظ کی خاطر محنت کشوں اور کاشتکاروں کے دلوں کو تاریخی اور دھند میں رکھنے کے لیے وعدہ کیا گیا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کا اخلاق محنت کشوں کی طبقاتی جنگ کے تابع ہے یہی ہمارے کا اخلاق کا سر چشمہ ہے سرمایہ داروں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ضابطہ اخلاق آکام خداوندی پر مبنی ہے ہم اس تصور کو ٹھکراتے ہیں ہم خدا وغیرہ کچھ نہیں جانتے ہم اسے مانتے ہی نہیں اخلاق انسانی معاشرے ہی کا دوسرا نام ہے اس سے ماورا جو کچھ افریب ہے ہم کسی عمدی صداقت کے قائل نہیں اس قسم کے اخلاق کے متعلق جس قدر افسانے وضع کیے گئے ہیں ہم ان سب کا پردہ جاگ کر کے رکھ دیں گے غور سے دیکھیے تو سوشلزم انسانیت کی دوہری تبدیل کرتے ہیں ایک تو اس کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کے لیے مسئلہ صرف روٹی کا ہے جس سے وہ انسان کو خالص حیوانی سطح پر لے آتی ہے اور روٹی کے لیے اس کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے اس کے حصول کے لیے جو طریقہ بھی ضروری خیال کیا جائے اسے اختیار کیا جا سکتا ہے اس میں قطن کوئی حرج نہیں یعنی وہی مکیاوری نظریہ کہ مینز آر جسٹیفائڈ بائی دی اینڈز اچیو جو ذریعہ بھی مقصد کے حصول میں ممت و معاون ہو وہ جائز اور مستحسن ہے اس نظریہ کی روح سے روٹی حاصل کرنے کے لیے ہر طریق جائز قرار پا جائے گا حتیٰ کہ قسمت فروشی تک بھی حدود اللہ کا نظریہ اس کی قطن اجازت نہیں دیتا وہ مقاصد بھی ان حدود کے تابع متعین کرتا ہے اور ان کے حصول کے ذرائع بھی انہی کے اندر رہتے ہوئے جائز قرار دیتا ہے جو حکومت اس بنیادی حکومت کو اس بنیادی حقیقت کو نظر انداز کر دے بڑی غور طلب چیز آئی مقاصد بھی وہ خود متعین کرتا ہے اور ان کے حاصل کرنے کے ذرائع بھی خود بتاتا ہے دونوں چیز جو حکومت اس صداقت کو تسلیم نہیں کرتی وہ کھلے الفاظ میں کہتا ہے کہ اس کی ہدایت مت کرو ولا تو من اب لفنا قلب ہو ان ذکر نہ و تباہ ہوا ہو و کانا امر ہو قرقہ جو ہمارے قوانین کی طرف سے غافل ہو جائے اور اپنے جذبات ہی کے پیچھے لگ جائے اور یوں حدود فراموش ہو جائے اس کی ہدایت مت کرو اطاعت اسی نظام کی ہے جو اپنے اختیارات کو خدا کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرے مغرب کے سیکولر نظام جمہوریت نے کہا کہ قوم کے نمائندے مملکت کے لیے ایک آئین مرتب کریں اور جو حکومت اس آئین کے مطابق کاروبار مملکت سر انجام دے اس کی ہدایت افراد مملکت پر قانون واجب ہو اس لیے کہ وہ حکومت کانسٹیٹیوشنل قرار پاتی ہے اور اس کے وضع کردہ قوانین جائز یعنی سیلڈ ٹھہرتے ہیں لیکن قرآن کریم نے کہا کہ سوال یہ نہیں کہ آئین کس کا مرتب کرتا ہے اور قوانین کس کے وضع کرتا ہے جو آئین مستقل اقدار خداوندی کی نگہداشت نہیں کرتا وہ جائز آئین ہی نہیں اور جب وہ آئین ہی جائز نہیں تو اس کے مطابق قائم شدہ حکومت کس طرح جائز اور حق بجانب قرار پا سکتی ہے لہذا اس قسم کی حکومت کی اس قسم کی حکومت کی اطاعت بھی جائز نہیں اطاعت اس حکومت کی جائز بلکہ واجب ہے جو اقدار خداوندی کو عمل نافذ کرے مغرب کے خدا فراموش معاشرہ نے اس تصور کو رجت پسندی اور قدامت پرستی سے تعبیر کیا اور کہا کہ اس قسم کی شرائط حدود اور فیوت مملکت کے اقتدار مطلق کی نفی کرتی ہیں لیکن تھوڑے ہی عرصے کے ناکام تجربے کے بعد خود وہاں کے مفکرین نے بھی محفوظ محسوس کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو کچھ قرآن کریم نے کہا تھا وہی صحیح راہ عمل ہے چنانچہ بارکر اس بات میں کہتا ہے کہ مملکت کے ساتھ میری وفا شہاریاں لائلٹی ان اقدار کے دعوے ہیں جن کے تحفظ کے لیے مملکت کا وجود عمل میں آیا ہے اگر مملکت ان اقدار کی وفاشہار نہیں رہتی تو انہی اقدار کے تقاضے کی روح سے میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ اپنی وفاداری کو عدم وفاداری میں بدل دوں اور اس طرح ایک خوشگوار فرما پذیری کے بجائے بادل ناخواستہ مزاحمت کی روش اختیار کرنا حقیقت یہ ہے کہ یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ مملکت ایسے معاہدہ کا بنیادی حق رکھتی ہے جس کی روح سے اس کی ہدایت ہم پر بہر حال واجب ہو امر واقعہ یہ ہے کہ مملکت عدل کی مظہر اور اسے عمل عدل میں لانے کا ذریعہ اسے عمل میں لانے کا ذریعہ ہے ہم پر مملکت کے ارباب اختیارات کے احکامات کی پابندی اس لیے لازم ہوتی ہے کہ مملکت عدل قائم کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے اگر مملکت ایسی نہیں رہتی تو اس کے ساتھ ہماری وفا شعاری اور ہدایت ختم ہو جاتی ہے یہ مغرب کے جمہور سیکولر جمہوری نظام کے ماننے والے بھی یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اور آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ سیاسی ہدایت کا وجوہ مشروط ہوتا ہے مطلق نہیں ہوتا کنڈیشنل ہوتا ہے ایبسلیوٹ نہیں ہوتا یہ ہدایت ہر حالت میں واجب نہیں ہوتی یہ اس وقت اس وقت تک واجب رہتی ہے جب تک یہ حق کے کسی بلند تقاضے کے ساتھ ٹکرائے نہیں بارکر نے کہا ہے کہ اگر ارباب اختیار حق کی نگہداشت نہ کریں تو مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں ان کی مزاحمت کروں لیکن جو مملکت پرانی حدود کی روح سے قائم ہو اس کے ارباب اختیار ایسی صورت پیدا ہی نہیں ہونے دیتے جس میں افراد مملکت اس قسم کی مزاحمت کے لیے مجبور ہو جائے وہ زمانے اقتدار ہاتھ میں لینے کے ساتھ ہی اعلان کر دیتے ہیں کہ تم میری عطایت کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی عطایت کروں لیکن اگر مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا پہلو نکلتا ہو تو تم پر میری عطایت واجب نہیں رہتی یہ وہ الفاظ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی پہلی حکومت کے سربراہ صدیق اکبر نے اپنے پہلے خطبہ صدارت میں ارشاد فرمایا اس سے ظاہر ہے کہ خود اسلامی حکومت کے ارباب حل و عقد کا کردار کتنا بلند ہوتا ہے لیکن اس مقام پر میں اس نقطہ کی وضاحت نہایت ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ تم پر ان کی ہدایت واجب نہیں رہتی جو حضور اللہ کو توڑتے ہیں یہ ان مومنین سے کہتا ہے کہ جو خود پہلے حدود اللہ کی حفاظت کیے ہوئے ہوتے ہیں اگر افراد حدود اللہ کی حفاظت توڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ انہیں روح تیر ہے فرشتے یہ تقاضا ہماری طرف سے کہ حدود اللہ کی حفاظت وہاں نہیں ہوتی تو ہم حفاظت کریں یا نہ کریں ہمیں حد پہنچتا ہے کہ ہم فساد برپا کر دیں فساد کی اجازت قرآن کبھی نہیں دیتا ہے اس کو یاد رکھیے گا کہ مزاحمت احتجاج اور اس کے خلاف آگے چل کے سرکشی تک بھی جسے آپ کہتے ہیں صرف ان افراد کو جائز ہوگی قرآن کی روح سے جو اپنے آپ پر پہلے حدود اللہ کو عائد اور وارد کرے ان کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے اور پھر اس کے بعد یہ اس چیز کا مطالبہ اور تقاضا کر سکتے ہیں کہ مملکت کی ہدایت اس وقت کی جائے گی جب وہ حدود اللہ کی حفاظت کرے گی یہ چیز نہایت ضروری ہے سمجھنے کی انارکی کو قرآن اوزدیت کو فساد کو انتشار کو الفشار کو کسی صورت میں بھی وہ روا نہیں رکھتا اور ہمارے لیے تو خاص طور پہ عزیز مان اس خطہ زمین کی حفاظت بنیادی تقاضا ہے دین کا بھی تقاضا ہے اور بحثیت انسانوں کی بھی تقاضا ہے کہ یہ خطہ زمین قرآن نظام کی حفاظت کے لیے حاصل کیا گیا تھا اگر یہ خطہ زمین ہی نہیں رہے گا تو یہ نظام قائم کہاں ہو سکے گا اس لیے اس کی حفاظت امنی شرط ہے اور اگلی بات میں پھر دوہرا دوں کہ اس کے خلاف احتجاج کرنے کا حق اسے ہی حاصل ہے کہ جو پہلے خود حدود اللہ کو اپنے اوپر وارد کرتا ہے یہ قانون جس کے متعلق ابھی ابھی میں نے کہا ہے وہ غیر متبدل قانون ہوتا ہے خدا کی طرف سے ملا ہوا ہوتا ہے ہر جگہ یکساں طور پر نافذ ہوتا ہے اور یہ بات اور یہ بات قرآن کریم نے تو چودہ سو سال پہلے کہی تھی آپ دیکھیے روما کا مشہور مکنم سسرو نے جس سے بہت پہلے ایک بات کہی تھی اس نے لکھا یہ تھا کہ حقیقی قانون مبنی پر حکمت اور فطرت سے ہم آہنگ ہوتا ہے یہ فضا میں ہر جگہ پھیلا ہوا غیر متبدل اور ابدی ہوتا ہے یہ قانون معروف کا حکم دیتا ہے منکر سے روکتا ہے یہ مملکت کا مقدس فریدہ ہے کہ کوئی ایسا قانون نافذ نہ کرے جو اس قانون کے خلاف اسے اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ اس میں کسی قسم کی ترمیم کرے نہ ہی وہ اسے منسوخ کر سکتی نہ ہماری پارلیمنٹ اور نہ ہی سینٹ کو اس کا اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو اس قانون کی عدائت سے آزاد کر دے نہ ہی اس قانون کی یہ کیفیت ہے کہ روما کے لیے الگ قانون ہو اور ایتھنس کے لیے الگ ایک قانون آج ہو اور دوسرا کل یہ ایک ازلی غیر متبدل یہ ایک ازلی غیر متبدل قانون ہے جو عملی طور پر تمام اقوام کو اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہے قرآن کریم نے دنیا کو اسی قسم کا ضابطہ قوانین عطا کیا اور اسی کو حدود اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ان تصریحات سے واضح ہے عزیزان مان کہ وہی مملکت اسلامی کہلا سکے گی جو حدود اللہ کی حفاظت کے لیے قائم ہو اور وہی حکومت کا حق ہوگی جو ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیارات کا استعمال کرے یہی وہ حکومت ہے جس کی اطاعت دینی فریضہ قرار پاتی ہے یہ حکومت ان لوگوں کے ہاتھوں قائم ہوتی ہے جو حدود اللہ کی نگہ داشت کے لیے حکومت قائم کرتے ہیں اور اپنے اختیارات کو ایک مقدس عمارت سمجھ کر انہیں ان حدود کے اندر استعمال کرتے ہیں وہ پہلے خود ان حدود کی پابندی کرتے ہیں اور پھر دوسروں سے ان کی پابندی کراتے ہیں ان حدود کی نگہ داشت ان کی زندگی کا مشن اور مقصود حیات بن جاتا ہے یہی ان کا ایمان کہلاتا ہے یہ ایمان اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی کشش انہیں اس راستے سے بہکا نہیں سکتی قرآن کریم رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا وہ بیوی بچوں کی محبت کو موجب تسکین اور راحت اور قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتا ہے مال و دولت کو زندگی کے قیام کا ذریعہ ٹھہراتا ہے وہ پورے زور سے اعلان کرتا ہے کہ وہ کون ہے جو دیکھو زینت کی چیزوں کو حرام قرار دے دے وہ کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے باعث کشش ہیں اور ان کے حصول کے لیے پوری پوری کوشش کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی کشش اس کے مقصد حیات یعنی ایمان کے راستے میں حائل ہو جائے تو یہی چیزیں اس کی تباہی کا موجب بن جاتی ہیں وہ واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ کل ان کانا اباؤ کم و ابلاؤ کم و اخبار کم و افواج کم و عشیرت کم و امبان و طرف تو منہ و تجارت تب شونا کسادہ و مساکنوں تر سونا احبا الے من اللہ و رسول ہی و جہاد ہی فی سبھی رہی اگر اب وسو حتہ جاتی اللہ ہو بے امر ہی اللہ الفاسقین اے رسول ان سے ورملا کہہ دو کہ اگر تمہارے ماں باپ یا اولاد تمہارے بہن بھائی یا بیویاں یا دیگر افراد خاندان تمہارا مال و دولت جسے تم نے کمایا ہے تمہارا کاروبار جس کے مندہ پڑ جانے سے تم خائف ہوتے ہو تمہارے یہ محلات جنہیں تم اس قدر پسند کرتے ہو اگر ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے لیے خدا اور رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ پرکشش ہو گئی تو پھر تم خدا کے فیصلے کا انتظار کرو اور جو لوگ صحیح راستہ کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف نکل جائیں وہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے اسلامی مملکت کا قیام ان لوگوں کے ہاتھوں عمل میں آتا ہے جن کے لیے دنیا کی کوئی کشش حدود اللہ سے تجاوز کا بوجب نہیں بنتی وہ ان حدود کی پابندی اپنے اوپر خارج سے واحد کردہ تصور نہیں کرتے یہ ان کی ذات کی پکار اور ان کے دل کا تقاضا ہوتا ہے اس طرح وہ خود ہی اپنے اختیارات کو پابند حدود کر لیتے ہیں اور پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ بے قراری ہے کس قرار کے ساتھ جبر ہے دل پہ اختیار کے ساتھ اور یہ ہے قرآن کا پیغام عزیزہ رحمان جبر ہے دل پہ اختیار کے ساتھ بے قراری ہے کس قرار کے ساتھ اسی قرار کے ساتھ بے قراری کو بیلنسڈ پرسنالٹی کہتے ہیں اور اسی اختیارات کے ہوتے ہوئے اپنے آپ پہ جبر کرنا حدود اللہ کی عبادت ہے اور مومن کی ڈیفینیشن یہ ہے المحافظون حدود اللہ جبر ہے دل پہ اختیار کے ساتھ یہ ہے مومن کی نشانی عزیزان عمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ